اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول ہل کریم بعد سورہ سور کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی اللہ پاک قبول فرمائے قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ کہب کا خلاصہ کیا ہے اللہ پاک نے سورہ میں چار قصے بیان کیے ہیں پہلا قصہ اصحاب کہف کا دوسرا وہ باغ والے کروڑ پٹی اور اس کے بھائی کا اور تیسرا حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے طلب علم کے لیے سفر کا اور چوتھا ظلم کرنے کا ان تینوں میں اگر ہم دھیان دیں تو اصحاب کہف والے قصے میں ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی اس کی حفاظت کیسے کی دوسرے قصے میں ٹیسٹ ہو رہا ہے آزمائش ہو رہی ہے دولت کے ذریعہ اللہ پاک نے دولت دی تو دولت کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا اور تیسرے قصے میں آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے علم کا کہ علم جو اللہ نے نصیب کیا تھا تو اس میں کس طرح معاملہ برتاؤ کرنا چاہیے اور چوتھے قصے میں آزمائش ہو رہی ہے بادشاہت حکومت کی کہ اگر اللہ کسی کو بادشاہت دے کر کے ٹیسٹ کریں تو اس کو کیا کرنا چاہیے اب ان جاروں میں اللہ نے ہر ایک کا سلوشن اور اس کا حل بھی بتایا اصحاب کاف کے قصے میں ان کے ایمان کی آزمائش ہوئی ماحول ایسا تھا کہ ان پر حملے ہوئے ان کی جان کا خطرہ پڑا ان کو دھمکیاں سنائی گئی اور ڈرایا گیا مگر یہ لوگ جمے رہے ڈٹے رہے اس کے لیے اگر ہمارے اوپر بھی کبھی امتحان آئے ایمان کی آزمائش ہو تو کرنا کیا ہے جو اصحاب کہف نے کیا از اول فت یہ تو گوشہ نشینی ایمان بچانے کے لیے تنہائی میں بیٹھے رہنا اللہ اللہ کرتے رہنا تسبیح پڑھتے رہنا دنیا و مافیا ایسے الگ تھا اور فقالو ربنا آتی نام کا رحمہ اللہ سے دعائیں مانگنا ایمان پر جب حملے ہوں تو اللہ سے دعائیں مانگو اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے اور ہماری قوم کی ایمان کی بھی حفاظت کرے ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے اور آگے چل کر کے اللہ نے بیان کیا وسبر نفس کا معلزین اور اب اللہ نے اشارہ کیا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے اچھا نسخہ صحبت صالحین نیک لوگوں کی صحبت صلحاء کے ساتھ رہو مشائق کے ساتھ علماء کے ساتھ جڑ کر کے کنیکٹڈ رہو تو اس سے تمہارا دین محفوظ رہے گا اور واقعی یہ بہت ضروری ہے اگر ہماری کمپنی غلط ہو گئی تو ایمان بھی خطرے میں کہیں پر میرا جانا ہوا تھا تو مجھے دوست سنانے لگے کہ یہاں پر ایک بڑے میاں تھے تو انہوں نے کوئی چھوٹا سا گھر بنایا تو اس کے لیے فلاں جگہ سے فلاں عالم کو بلایا فلاں جگہ سے فلاں عالم کو بلایا وہ اس سے اولما کو جمع کیا کھانا وانا بھی کچھ اچھا نہیں پکایا اتنے دور دور سے بلایا اور سیدھا سادہ کھانا اس کے بعد فارغ ہو کر اس نے کہا دیکھو آپ کو معلوم ہے میں کوئی بہت مالدار آدمی تو ہوں نہیں اور گھر بھی چھوٹا سا بنایا کھانا بھی میں اتنا اچھا نہیں پکا سکا لیکن یہ ساری تم علماء کو مشائق کو سب گھر والوں کو جو میں نے تکلیف دی ہے وہ صرف ایک بات کی وجہ سے تکلیف دی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں میں مرنے والا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی کو بتا دوں کہ یہ میرے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں اگر میں مر گیا تو مجھے ان کے ساتھ رکھنا اور یہ جیسا کہیں ویسا کرنا تو میری فیملی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ میری کمپنی ہے یہ میری صحبت ہے یہ میرے مشائق ہیں اور میرا ان سے کنیکشن ہے اس کے لیے میں نے سب علماء کو بھی جمع کیا اور سب محلے والوں کو اور ان سب کو اکٹھا کیا تو علماء صلحاء کے قریب رہنا ضروری ہے اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر بیات ہو جائے ان کی صحبت میں رہے اپنے نفس کی اصلاح کرائے اس سے ایمان اور زیادہ پختہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ مشائق جو ہیں ایسے ویسے تھوڑے ہی بنے ہیں یہ کہیں کسی کے پاس گئے کسی کی جوتیاں سیدھی کی کسی کے پاؤں دبائے کسی کی برسوں خدمت کرتے رہے برس ہاں برس تب جا کر کے وہ دل کی دولت ان کو نصیب ہوئی ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں تو فقیروں کی خدمت کرو صلحاء کے پاس رہو تو اس سے پورے دل کی دولت نصیب ہوگی اللہ مجھے بھی نصیب کرے آپ کو تو اصحاب کاف کے قصے میں اللہ نے بتایا کہ ایمان کی آزمائش آئے گی اس کے لیے آپ کو کبھی تو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے گی اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا دعائیں مانگنی پڑے گی اور مشائق کی صحبت میں رہنا پڑے گا تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا دوسرے قصے میں وہ باغ والا کروڑ پٹی اس نے فخر کیا تکبر کیا بڑائی کی ہینٹی ماری اللہ پاک نے اس کے قصے کے بعد فوراً وضرب لہم مسل الحیات دنیا سے اس کا علاج بتایا اس کا علاج یہ بتایا کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا کہ یہ سب مال و دولت دنیاوی زندگانی کی زینت اور رونق ہیں لہذا ان کا ہو کر نہیں رہ جانا ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے زہد اختیار کرنا ہے کیا اختیار کرنا ہے زہد زہد کیا ہے دنیا کی لگژری اور دنیا کے انجوائمنٹ اور اس کے موج مزے سے دل نہ لگانا بس دل میں زہد ہونا چاہیے دل میں ہونا اصل چیز دل تو دل میں دنیا سے بے رغبتی دنیا کا شوق نہیں اللہ دنیا دے دیں الحمد نہیں دیں سبحان اللہ اصل چیز دین دل میں ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت فرما برداری ہونی چاہیے اس کو کہا الصالحات خیر عند عملا آخرت کی طرف دھیان ہو یہ ہے کہ دنیا سے دھیان ہٹے اور آخرت کی طرف دھیان لگ جائے تو یہ آدمی ظاہر ہے پھر بعض مرتبہ بعض ظاہرین ایسے بھی ہوتے تھے جو ظاہر میں بھی دنیا کو چھوڑ دیتے تھے لات مارتے تھے دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرتی تھی وہ اس کو لات مار کر بگاتے تھے لات مار کر باقاعدہ لات مار کر بگاتے تھے کہ نہیں چاہیے تو جائے یہاں سے کسی اور کو دھوکہ دینا میرے پاس مت آ مجھے نہیں چاہیے چاہیے ہی نہیں تو اور سیدھے سادے پھٹے پرانے کپڑوں میں بھوکے پیاسے زندگی گزارتے تھے ان کا زور ان کو یہ دنیا کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت بڑا تھیلا بھر کر کچھ ہدیہ لایا کوئی شخص کہ حضرت یہ پیسہ ہے آپ کے لیے حضرت نے فرمایا بھائی جزاک اللہ شکریہ آپ ہدیہ لائے یہ بتائیے آپ کو اپنے مال میں مزید ترقی برکت تجارت میں اضافے کی امید توقع ہے انہوں نے کہا حضرت وہ تو ہے کوئی وویز ہو تو دے دو حضرت نے فرمایا پھر یہ ہدیہ تم ہی لے جاؤ کیونکہ تم اپنے مال میں اضافے کی خواہش مند ہو ہمیں تو اپنے مال میں اضافے کی کوئی خواہش نہیں ہے اس کی زیادہ محتاج تم ہو میں نہیں تو یہ حضرات دنیا کو لات مارتے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ رحمت اللہ علیہ دارون دیوبند میں پڑھاتے تھے صرف دس روپے ماہانہ تنخواہ تھی پورا مہینہ اب جو ہے گزارا بھی کرتے اس میں مہمانوں کو بھی کھلاتے بہت کچھ ہوتا ایک شخص جو ہے حضرت کی خدمت میں بہت بڑی بہت بڑا ہدیہ لے کر آیا وہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے اس نے وہاں سے چپل اتارتے ہوئے یہ سوچا کہ آج تک اتنا بڑا ہدیہ تو کسی نے نہیں دیا ہوگا حضرت حضرت کو کشف ہو گیا کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ گزر رہا ہے اور یہ کچھ اپنے اندر بڑائی اور فخر محسوس کر رہا ہے حضرت سبق پڑھاتے رہے بڑے مالدار تھے تاجر تھے حضرت نے آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں سبق سے فارغ ہونے لگے اس نے کہا حضرت میں آپ کے ہدیہ لایا ہوں فرمایا بس ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ لے جائیے اپنا ہدیہ واپس اس نے کہا حضرت نہیں آپ رکھ میں نہیں رکھ سکتا حضرت نے بڑی منت کی اس کو ہتک محسوس ہوئی کہ میرا ہدیہ رد کر دیا حضرت نے لیکن حضرت ڈٹے رہے لے جائیے آپ تو مجبور ہو گیا جب جانے لگا تو حضرت کے چپل جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں پر وہ تھیلی ڈال کر کے خالی کر کے چلا گیا حضرت اپنے سبق وقت سے فارغ ہوئے طلبہ کے ساتھ اٹھے چپل کی جگہ گئے تو دیکھا کہ وہ پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے حضرت کی جوتیوں کے اوپر حضرت نے فرمایا بھائی یہ فرق ہے ہمارے اور دنیا داروں میں دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا ہمارے پیچھے دوڑتی ہے یہ انسان جب لات مارتا ہے ٹکڑاتا ہے اللہ پاک پھر اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں تو بعض بندے واقعی دل سے بھی لات مارتے تھے ظاہر میں بھی لات مارتے تھے اللہ پاک نے وہ جو باغ والا قصہ تھا اس کو بیان کر کے ہم کو سکھایا کہ اپنے دل میں دنیا کا شوق مت رکھو دنیا سے زہد پیدا کرو آخرت کا شوق رکھو الباقیات الصالحات کی طرف امید رکھو اس کی توقع رکھو اور قیامت کا دن مت بھولو وہ امن الجبال اور جگڑے وگڑے مت کرو وہ کان ال انسان و اکثر شعیم جدلا اللہ سے دعائیں مانگو ورب الغفور الرحمہ وہ معاف کرنے والا مہربان ہے اگر کبھی کوئی غلطی ہوگی جھگڑا شگڑا ہو گیا اللہ سے معافی مانگو جس سے ہو گیا اس سے بھی معافی مانگو آپس میں صلح صفائی شانتی سے رہو آگے اللہ پاک نے تیسرا قصہ بیان کیا حضرت موسا اللہ نبینہ علیہ السلام کے علم کی تلاش میں نکلنے کا حضرت موسا کو اللہ نے علم دیا تھا اور بہت علم دیا تھا مگر اس علم میں آپ نے صحیح بات کہی مگر کہنے کا انداز غلط تھا معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو اللہ علم دے تو اپنے علم پر ذرہ برابر بھی گمنڈی نہیں بننا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ توازو اختیار کرے دیکھیے موسا علیہ السلام کی توازو اب اپنی غلطی پر تنبیہ ہوئی تو فوراً جھک گئی اور کہا وہ بندہ کہاں ہے میں ان کے پاس جاؤں گا اور دیکھیے ان کی توازو کہ مزید علم کی تلاش میں کتنا دور کا سفر کیا اور کہاں کہاں تک گئے اور پھر وہاں جا کر کے ان کے سامنے نرمی سے کہتے ہیں ہل اتبیوں کا اعلیٰ مما علم ترشد میں کچھ مدت آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں میں بھی کچھ سیکھوں معلوم ہوا طالب علم کو ہمیشہ استاد کے سامنے نرم رہنا چاہیے تو پھر اس کا علم بھی دقیق ہوگا پختہ ہوگا مضبوط ہوگا تو تواضع اس کے اندر سکھائی طلب علم کے لیے محنت سکھائی اور اس کے لیے سفر کی مشقت صعوبت برداشت کرنا سکھایا اور اس کے لیے یہ بھی سکھایا کہ استاد سے بے جا سوال نہیں کرتے رہنا چاہیے ضرورت کی بات ہو وہ پوچھو لیکن استاد کو تنگ کرنے کے لیے بات مت پوچھو اگرچہ علیہ السلام کا مقصد تو اچھا تھا لیکن طالب علم کو تمبی ہو گئی کہ طلبہ کو چاہیے اساتذہ کا ادب کریں کبھی بھی استاد کو پریشان نہ کریں یہ تمبی ہوگی اس کے اندر کہ علم اگر اللہ نے دیا ہو تو علم میں کیسے بہیو کرنا ہے اور آگے چوتھا قصہ اللہ نے ذل کر کا بیان دیا اس میں ان کو بادشاہت دی تھی حکومت دی تھی بادشاہت حکومت کے ذریعے اللہ پاک کسی کو آزمائے تو اس کو اس میں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بادشاہت اور اختیارات آئیں تو سمجھداری سے کام لیں کسی پر ظلم نہ کریں ہر حقدار کو اس کا حق دے غریب مسکین کو مدد کرنے کی کوشش کریں دیکھو ذل کرنین نے تین سفر کیے پہلے سفر میں وہ مغرب کی طرف گئی اللہ پاک نے کہا کہ یہ قومیں بڑی شریر ہیں تم چاہو تو ان کو ختم کرو یا چاہو تو اچھا برتاؤ کرو انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو ویسے ہی نہیں ختم کر دیں گے ہم ان کو موقع دیں گے جو ان میں ظالم ہوگا اس سے ہم مقابلہ کریں گے جو اچھے ہوں گے ان کے ساتھ ہم اچھائی سے پیش آئیں گے تو حاکم کو ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جو اس کی ماتحتی میں رعایا میں جو ظالم ہو فاسق ہوں فاجر ہوں بدماش ہوں گنڈے ہوں لڑاکے ہوں اور بینڈٹس ہوں ڈاکو ہوں ایسوں پر تو سختی کرے اور جو اچھے ہوں نرم ہوں رحم دل ہوں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے یہ اس میں عبرت ہوئی کہ حاکم کو کس طرح رہنا چاہیے اور آگے دوسرا سفر کیا وہاں کچھ قوم تھی ان میں جہالت تھی نادانی تھی تو ذل کرنے نے ان کو رہن سہن کا طریقہ سکھایا گھر بنانا چھت بنانا کپڑے بنانا اور اپنی حفاظت کرنا یہ سکھایا معلوم ہوا بادشاہ کو چاہیے کہ جہاں جائے وہاں کی رئیت کا خیال کرے اور تیسرے سفر میں یاجوج ماجوج سے روک تھام کرنے کی ضرورت تھی ان کے پاس پاور تھا تو انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا یہ ظالموں کو بدماشوں کو روکنے کے لیے اور مساکین کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو کچھ مدت گزرے کئی مہینے گزرے وہاں پر انہوں نے اپنا سفر لمبا کیا اور چند مہینے وہاں قیام کر گئے وہ لمبی سد سکندری بنا دی اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے ان کو اس طرف کے آباد رہنے والے لوگوں کو محفوظ کر لیا تو اگر اللہ نے کسی بادشاہ کو طاقت دی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس طرح مساکین کی مدد کرے اور اس سب کے بعد اللہ پاک نے اخیر میں سورت کو جو ختم فرمایا تو آخری رکو میں اللہ پاک نے اخلاص کی طرف متوجہ کر دیا شرک کی قباحت بیان کر دی اور کہہ دیا کہ شرک کے ساتھ جو اعمال ہوں گے وہ اللہ کے یہاں بے وزن ہوں گے اس کی کوئی وقات نہیں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہاں اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوگا اس کا وزن ہوگا لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جنت الفردوس کی مہمانی ہو تو اس کے لیے آپ کو اخلاص سے عمل کرنا پڑے گا تو اللہ نے اخلاص کی طرف متوجہ فرما دیا اب آپ نے دیکھ لیا سورہ کہف کتنی پیاری صورت ہے عام طور پر انسان کی زندگی میں یہی آزمائشیں آتی ہیں جی کبھی امتحان امتحان ہوتا ہے ایمان کا آج ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو ذرا ذرا سی بات میں ہم لوگ پھسل جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں ایمان کا امتحان تو کیا عملی زندگی میں ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں دیکھو کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے کتنے لوگ غلط سلط کام کرتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اسی لیے تبلیغ والے کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو اور اپنا ایمان بناؤ تبلیغ میں نکلیں گے نماز پڑھیں گے ایمان مضبوط ہوگا تو ایمان بنانے کی ضرورت ہے ایمان پکا کرو ایمان پر محنت کرو یہ سورہ کہف میں کا پہلا میسج اور دوسرا میسج یہ کہ وہی جو بیان کیا کہ اس صاحب الجنتین کی طرح سے دنیا کے پیچھے مت پڑ جاؤ تھوڑی بہت دنیا آ جاتی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عائشہ کون میں آ جاتے ہیں چھاتی نکل آتی ہے چال بدل جاتی ہے صاحب کپڑے بدل جاتے ہیں گاڑی بدل جاتی ہے دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں وہ تو کروڑ پتی تھا اس کے پاس تو کتنے باغات تھے کتنی زمینیں تھیں کتنے محلات تھے اور تکبر کیا اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور سارا مال ختم ہو گیا تو ہم لوگ تھوڑے بہت مال پر کیوں تکبر کرنے لگتے ہیں سوریہ یہ دوسرا میسج ہے کہ مال دولت پر تکبر اڑنا نہیں چاہیے اور تیسری بات علم اگر اللہ نے عالم بنایا ہے تو توازو اختیار کرنی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اپنے علم پر مغرور ہو کر دوسروں کو جاہل اور سمجھیے کہ نادان اور بے وقوف اور احمد اور الو کا پٹھا اور ساری دنیا الو کا پٹھا ہے میں ہی ایک عالم ہوں اپنے اندر یہ علم علم پر گمنڈ نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے اور بادشاہ حکومت اللہ نے آپ کو کوئی پوزیشن دیا ہو پریزیڈنٹ بنایا ہو وہ پرائم منسٹر بنایا ہو قوم کا لیڈر بنایا ہو سرپنچ بنایا ہو تو آپ نے رعیت کا خیال کرنا ہے اور سب کو محبت کے ساتھ پیار سے حقوق ادا کرتے ہوئے لے کر چلنا ہے یہ سورہ کہف کا خلاصہ ہوا اور اسی لیے فرمایا ہر جمعہ کو پڑھا کرو معنی سمجھ کر پڑھا کرو اور اپنے اندر ان صفات کو اچھی صفات کو پیدا کرو بری صفات کو دور کرو اللہ ہمیں اس کے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق دے سورہ کاف کی شروع کی دس آیتوں کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ دجال کے سامنے پڑھیں گے تو فتنے سے محفوظ رہیں گے آخری دس آیتوں کے بارے میں بھی ہے کہ آخری دس آیتیں دجال کے سامنے پڑھیں گے تو اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اگر ہو سکے تو پہلی دس آیتیں یعنی پہلا رکو اور آخری دس آیتیں یعنی آخری رکو یہ دونوں منہ پر کر لو پوری کا آپ اگر منہ پر کر لو تب تو بہت اچھا نہیں تو کم سے کم پہلا رکو اور آخری رکو تو ہر مسلمان کو منہ پر کر لینا چاہیے اور روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ فطروں سے حفاظت ہو اور میں نے شروع تفسیر میں جو کہا تھا کہ بھئی ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ حدیث میں ہے جو جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اس کے دل میں ایک نور رکھ دیتے ہیں وہ نور آئندہ جمعہ تک اس کے دل میں چمکتا رہتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے تو جمعہ کے روز سورہ کہف بھی پڑھ لیا کرو جلدی آ کر اور ساتھ ہی شریف بھی پڑھ لیا کرو درو شریف کی مجلس کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھو اس کو چھوڑو نہیں کوئی اگر کچھ کہے تو اس کی طرف دھیان نہ دو یہ بہت اچھا, اچھا عمل ہے اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں تھوڑا درود پڑھ لیتے ہیں آمین کہہ لیتے ہیں تو اس سے بہت برکت ہوتی ہے سوسائٹی میں خیر وجود میں آئے گی تو جمعہ کا تھوڑا اہتمام ہو غسل وسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئیں مسجد میں سویرے آئیں چاش کی نماز پڑھیں اور سورہ کہف پڑھیں دروش شریف پڑھیں اور دعائیں مانگیں اس سے انشاءاللہ خیر وجود میں آئے گی اللہ کہے سنے پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے دروش شریف پڑھ لیجیے بیت ہونا ہے مجھے تو دوسرے ساتھی اچھا کسی کو حضرت سے بیت ہونا ہو تو حضرت ماشاء اللہ صاحب نسبت آدمی ہے ہمارا بھی فائدہ ہو جائے پورے مجموعے کا فائدہ ہو جائے میں تو اپنی ذات سے تیار دوسرے ساتھی بھی بتا دیں اچھا ہاں، ماشاء اللہ چلو بھائی جو حضرات بیات کی نیت سے نیت رکھتے ہیں اور پہلے سے کسی سے بیعت نہیں ہے جی زندہ پیر سے بیعت نہیں ہے اگر پیر انتقال کر گئے ہیں تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں بھیا لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر ان کی اجازت لینا ضروری ہے ان سے پوچھنا ضروری ہے تو جن کو کسی سے تعلق نہیں ہے وہ بیعت ہو سکتے ہیں میرا تعلق سلسلے چشتیہ سے ہے مجھے اجازت میرے حضرت میرے پیر و مرشد ماؤ ملج ادارین حضرت اقدر شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکات اللہ مراتب سے ہے حضرت نے انیس سو نویاسی میں ہم کو اجازت دی تھی نائنٹین ایٹی نائن میں سفر کیا تھا ہم نے پورٹوگل کا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 اور تقدیر پر بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بدعت سے نماز چھوڑنے سے جھوٹ بولنے سے کسی کی غیبت کرنے سے کسی پر تہمت لگانے سے کسی کا مال ناحق کھانے سے چوری کرنے سے زنا کرنے سے شراب پینے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا عہد کیا ہم نے کہ انشاء اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور جو ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اپنے پاک رسول کی تابے داری کی ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما بیعت کی ہم نے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکات ہم مدف یوز آل اللہ مراتبہم سے عبد الرحیم کے ہاتھ پر اللہ سب کے لیے مبارک فرمائے قبول فرمائے درو شریف لیجیے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله یا رحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت پر رحم کر دیجئے یا اللہ ان دوست احباب نے امام صاحب نے دوست احباب نے بہت محبت سے بیعت کی ہے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کا سلسلے میں داخل ہونا ان کے لیے بے حد مبارک فرمائیے سلسلے کی برکات سے ان سب کو مالا مال فرمائیے اللہ سلسلے کے مشائق کی توجہات کو ان حضرات کی طرف متوجہ فرمائیے یا اللہ مشائق کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائیے ہمیں آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق عطا فرمائیے آپ کی معرفت کے انوار سے ہم سب کے سینوں کو منور اور روشن فرمائیے آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرمائیے آپ کی سچی محبت عطا فرمائیے یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا عشق عطا فرمائیے عشق الہی اور عشق رسول کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیے مالا مال فرمائیے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے گناہوں کی نفرت عطا فرمائیے شریعت پر چلنا ہماری طبیعت ثانیہ بنا دیجیے یا اللہ ہمارے نفس کی شر سے ہماری حفاظت فرمائیے شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے قلب کی جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے تکبر سے فخر سے حسد سے دنیا داری سے حب جا اور حب مال سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے کینا رکھنے سے بغض رکھنے سے نفرت عداوت دشمنی لڑائی جھگڑے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اور جتنی اچھی صفات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائیے توازو نصیب فرمائیے ہمدردی عطا فرمائیے سخاوت عطا فرمائیے ایثار اور ہمدردی عطا فرمائیے ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور یا اللہ ہر طرح کی اچھی صفات سے ہم سب کو آراستہ اور پیراستہ اور مزین فرمائیے ہمیں آپ کے دین پر استقامت عطا فرمائیے مرتے دم تک مستقیم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ مشائق جو معمولات بیان کرتے ہیں ان کی پابندی نصیب فرمائیے حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ کسی کا کوئی حق ہم پر ہو تو اس کو چکانے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ مرنے سے پہلے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دینے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ قیامت کے روز میدان حشر میں کوئی ہم کو روک لے پکڑ لے ہمیں عذاب میں جانا پڑے اس سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ ایک پیسے کا بھی حق ہمارے ذمہ نہ رہنے دیجیے اور ہر ایک کی امانت جو ہے اس کو پہنچا دینے کی توفیق عطا فرمائیے اور یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے ہم کو ہدایت عطا فرمائیے صحیح راہ پر ہمیشہ کے لیے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے ہر خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے ہر شر برائی مصیبت بیماری پرابلم سے حفاظت فرمائیے ہمارے اساتذہ اور مشائق اس طرح کے بیات کے موقع پر جو دعائیں مانگا کرتے ہیں ہم بھی آپ سے وہی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما دیجیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہر اس شر سے پناہ نصیب فرما دیجیے جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہے سورہ کہف کا جو میسج ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے ہمیں زود اور تقوا والی زندگی نصیب فرمائیے ہمیں تواضع والی زندگی عطا فرمائیے اخلاص اور للہیت والی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرمائیے ہر شر سے حفاظت فرمائیے یا اللہ دوست احباب کے دلوں میں جو بھی جائز مقصد ہے نیک دلی تمنا ہے اس میں کامیابی عطا فرمائیے ہمارا ہماری دنیا بھی درست فرمائیے ہماری آخرت بھی درست فرمائیے ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے خوشی کا سامان بنائیے نیک صالح فرما بردار بنائیے اور ہر طرح سے سکون اور عافیت اور برکت اور رحمت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیے ٹوٹی پوٹی دعائیں سن لیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون المصرفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ہاں جزاک اللہ مولانا صاحب میں بولنے والا تھا ذہن سے بات نکل رہی تھی آپ نے یاد دلا دیا شکریہ جو حضرات بیت ہوئے ہیں ان کے لیے اول تو معمولات کا پرچہ ہوتا ہے ہمارے یہاں انگریزی اردو میں ملتا ہے یہاں گجراتی میں بھی ہوگا نرولی میں مولانا عبد الرحیم لمباڈا ہیں میرے ہم نام ان سے اگر مل سکتا ہو منگوا رہے شاید ان کے پاس ہونا چاہیے نہیں تو ہم کچھ بندوبست کر دیں گے اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے معمولات لکھے ہیں تو اس کو مل جائے پڑھ لیجئے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت نے اس میں لکھا ہے حقوق دو قسم کے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے کوئی بندوں کا کوئی حق ہو تو اس کو ہم چکا دیں ادا کر دیں اور کسی کا حق اپنے اوپر رہنے نہ دے اور آئندہ کسی کا حق نہ دے آگے حقوق اللہ میں پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں ان کا تو اہتمام ہو فرائض کا کوئی فرض چھوٹے نہیں اور روزوں کا اہتمام زکوٰۃ کا اہتمام حج فرض ہو تو اس کا اہتمام یہ چار فرائض ہیں اس کی پابندی ضروری نوافل میں جو نفل بسہولت پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھیں اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام ہو نماز سے پہلے بعد میں جو سنتیں ہیں موقعہ غیر موقعہ ان کی پابندی اس کے بعد سب سے اہم نفل تحجد اگر تحجد پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھنا چاہیے جو دو چار چھ آٹھ رکعت پڑھ سکیں لیکن پڑھیں ضرور تحجد کے تین درجے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شہری کے ٹائم اٹھ کر کے پڑھیں تحجد سب سے اچھی تحجد اگر وہ نہ ہو سکے تو دوسرا درجہ یہ ہے سونے سے پہلے کچھ رکعت پڑھ کر سوئے کبھی میں نہیں اٹھ سکا تو کم سے کم میری تحجد ہوگی اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی نہ ہو سکے سمر کا زمانہ ہے بہت چھوٹی راتیں ہیں تو ایسا کر لیں عشاء کے بعد ہی چند رکعت پڑھ لیں تحجد کی نیت سے تو وہ بھی تحجد ہو جائے گی تو تحجد کا اہتمام کریں اشراق چاشت اوابین میں سے جو پڑھ سکیں بس سہولت پڑھیں کام کاج والے ہیں کھیتی باڑی والے ہیں اپنی سہولت کے حساب سے اوابین مغرب کے بعد زیادہ آسان ہوتی ہیں دو سنت تو ہم پڑھتے ہی ہیں تو اس کے ساتھ چار نفل اور ملا لے چھ رکعت ہو جائیں گی بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملے گا تو اوابین کا اہتمام اگر ہو سکے تو کر لیں اور تسبیحات میں تسبیحات میں چار تسبیح سے شروع کریں ابھی پہلی تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور بیچ میں کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دس پندرہ کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو اس طرح کلمہ طیبہ سو مرتبہ پڑھ لیں نمبر دو تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ نمبر تین استغفار استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم وتوبو الیہ سو بار اور نمبر چار شریف جو بھی زبان پر جاری ہو جائے جمعہ کو اثر بات جو پڑھتے ہیں وہ شارٹ ہے اللہ محمد بن نبی ولا و صحابی و تسلیمہ اس کو سو مرتبہ پڑھ لیں روزانہ یہ چار تسبیحات دن میں دو بار پڑھ لو تو بہتر ہے فجر بعد اور اثر بعد اگر فجر بعد تصویر رہ گئی تو ظہر سے پہلے پہلے پورا کر لیں اور اثر بعد کی تصویر رہ گئی تو سونے سے پہلے پہلے پورا کر لیں لیکن یہ چار تسبیحات کی پابندی کریں گے تو اس سے بہت ترقی ہوگی اس کے علاوہ قرآن شریف کی تلاوت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو حافظ ہوں وہ روزانہ تین پارے پڑھیں اور غیر حافظ ہوں تو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کریں تو اس کی کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر کے ایک پارہ غیر حافظ کا روز ہو جانا چاہیے اور حافظ کے تین پارے کم سے کم یہ تلاوت اس کے علاوہ صبح میں یاسین شریف کی صورت پڑھ کر اپنے سلسلے کے تمام مشائق کو اصال ثواب کر لیں ہمارا سلسلہ جو ہے چشتی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پیر ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ان کے شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے شیخ حضرت میاں جیو نور محمد جن جہنوی رحمت اللہ علیہ اجمعین اور آگے پھر سلسلہ چلتا ہے بیچ میں حضرت علاء الدین صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ عبد القدوس گنگوہی اور یہ سب مشاہد آتے ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاتا ہے حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادہم یہ ہمارے سلسلے میں حضرت ابراہیم ابن ادم اور ان کے شیخ حضرت فضیل بن ایاس اور ان کے شیخ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید اور ان کے شیخ حضرت حسن بصری اور ان کے شیخ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اور ان کے شیخ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سلسلے چشتیہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جاتا ہے اور ان کے ذریعے حضور سے جڑ جاتا ہے یہ ہمارے اور حضور کے بیچ میں تقریباً تیس واسطے آ جاتے ہیں اٹھائیس انتیس واسطے ہیں تو ہم صبح میں کوشش کریں کہ یاسین شریف پڑھ کر سلسلے کی جتنے شیوخ ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا اشارے ثواب کر دے تو ان ہماری یاسین تو پانچ منٹ کی ہوگی لیکن ان کی توجہ ہماری طرف آ جائے گی ان کی دعائیں ہم کو ملیں گی تو ان کی دعاؤں سے توجہات سے ان کی ارواح سے ہم کو فائدہ پہنچے گا تو یہ سمجھیے کہ معمولات ہیں میں نے تھوڑا آسان کر دیا باقی جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں وہ تو ہم چھوڑتے ہی الحمد للہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے برائیوں سے آدمی بچتا رہے گناہوں سے جن سے توبہ کی ہے توبہ میں پکا رہنے کی کوشش کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ ایک بات یاد آ گئی سنا دو توبہ میں پکا رہنے پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بیچارہ گوار آیا مولوی جی توبہ کرا لو کہا اچھا ٹھیک ہے توبہ کرائی توبہ ختم ہو گئی اس زمانے میں بیعت کو توبہ کہتے تھے سادے لوگ تھے یہ نہیں کہا بیعت کرو گا توبہ کرا دو توبہ ہوگی کہنے لگے مولوی جی تم نے سب چیزوں سے توبہ کرا دی ایک چیز رہ گئی کیا رہ گئے وہ افیم ہم کو افیم کھانے کی عادت ہے حضرت نے فرمایا میں مجھے کیا پتا تو افیم کھاوے کہ میں تجھے اس کی توبہ کراؤں پھر حضرت نے فرمایا حضرت حکیم بھی تھے جانتے تھے کہ افیم ایک دم چھڑائیں گے تو یہ مر جائے گا حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ تم جو ہے روزانہ کتنا افیم کھاتے ہو تو اس نے پوٹلی نکالی حضرت نے ہاتھ پھیلایا تو اس نے حضرت کے ہاتھ میں وہ رکھ دی کہ روزانہ اتنی کھاؤں تو حضرت نے اس میں سے ایک چٹکی بھری اور اتنی کھا لیا کرو اب وہ کہنے لگا ارے مولوی جی جب توبہ کرنی ہے تو پھر کیا اتنی اور کیا اتنی بس ساری ہی توبہ کرتے ہیں وہ پوٹلی اس نے لی اور پھینکا ادھر اب سے ہم افیم نہیں کھائے گا چلا گیا اب گوار تھا پوری زندگی افیم کھانے کی عادت تھی اب رات کو تقاضا ہوا تو جسم میں حرارت بڑھ گئی بخار چڑھ گیا اس نے کہا نہیں کھاؤں گا اب پوری رات بے چینی میں گزری دوسرے دن پھر تقاضا ہوا پھر بڑھتا گیا تقاضا بے چین ہو گئی طبیعت مرنے کے قریب ہو گیا اس نے کہا مر جاؤں گا لیکن افیم نہیں کھاؤں گا مولوی جی کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے کہ اب سے افیم نہیں کھانا ہے بس مضبوط پکا اب جو ہے گھر والوں نے بہت کچھ کوشش کی یہ وہ فلا بالکل ڈٹا رہا کچھ ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بعد اللہ پاک نے طبیعت سدھارے پہ متوجہ کر دی طبیعت کچھ سدھری کچھ کھانے لگا کچھ پینے لگا اب ذرا بستر سے اٹھنے بھی لگا چلنے لگا تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا حضرت کے پاس آیا مولوی جی توبہ کر لی الحمدللہ یہ تمہاری خدمت میں دو روپیہ ہدیہ ہے حضرت گنگوئی نے فرمایا شکریہ اس نے کہا مولوی جی تم نے پوچھا نہیں دو روپیہ کس کا ہے جب کس کا ہے اور مولوی جی ہم ہر مہینے دو روپے کا افیم کھایا کرے تھے تو یہ اب یہ دو روپیہ آپ کو ہدیہ ہے افیم سے توبہ کر لی ہے اور اب ہر مہینے آپ کو دو روپیہ ملتا رہے گا کیسے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ تھے اور کیسے پکے تھے اللہ ہمیں بھی ایسی پختگی نصیب فرمائے تو بہرحال آپ حضرات نے بےحد کی ہے بہت مبارک ہو آپ کے لیے سلسلے میں داخل ہونا اللہ سب کے لیے مبارک فرمائے اور آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے فیملی کے لیے اور آپ کو خوب برکت اور ترقی نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ جتنا آپ ذکر کریں گے پہلے بھی یہ ذکر کیجیے چار چھ مہینے پھر اگر وہ بارہ تصویر الا کے ذکر کا شوق ہو تو ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے تو آ کر وہ اللہ ہم کو جلدی واپس لائیں یہاں پر پھر ذکر کی مجلس بھی قائم ہوگا ان ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اللہ سب کو خوش رکھے برکت دے جزائے خیر عطا فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے